والسلام على دو تین خطبے کے اندر شکرا کے متعلق کچھ گلا جناب گوشت گزار کی یہ تو پتا نہ خزاں کی ایسی ہوا چلی ہوئی ہے اور اتنا سخت طوفان ہے کہ درخت کا کوئی پتا ان کی جھلک کلش تو بچ نہیں پڑتا مگر پھر بھی نہ ہو اقبال نہ امید اپنی کشتے بھی آنکھ سے لینا مینو چاہیے میں اپنا حق ادا نہیں ادا کوشش کر حق نہیں ادا جان گوا کے بھی حق نہیں ادا ہو سکتا یہ حق ادا کرنا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ حق گل یہ ہوئی ہے کہ بندہ حق ادا پھر دین اسلام جیسی عظیم نعمت کا تو یہ بار بار جناب پچھلیا گلان کا نہیں یاد کروانا تو بھول جانی ہے چیتوں نکل جانیا اگلوں نکل جانیا مستقل آتا جانا جا ہو چاہیے کہ کم از کم اپنے ٹبر میں سنبھالی رکھو سارے جن بھی آدھے ہو نا تمہیں میں اپنا ٹبر سمجھنا میں اپنا برا دوست اپنا باپ دادا سمجھنا کر کے تھوڑے نال جناب الحمد للہ یہ سونا جاننا خلوص نال گل کرنا کہ بھائی کسی کے ذہن گل اتر جائے جدو فتنے کا بیان شروع کیا اس کو پہلے میں جناب یہ گل دسی کہ اے بیان پورا کر کے اس بعد یہ دساگا کہ یہاں بچنا کم

بچن کی آماج گاہ وہ کہڑی عمارت وہ کیڑی چھت وہ کیڑی منزل ہے جس کے بندہ داخل ہو جائے تو بندہ سیکھنے سب پہلے یہ گل یاد رکھا جی یہ گل چیتے پا لو کہ فتنے جتنے مرضی آ جا جنا سخت طوفان ہوں چلیا ہوا اس کو دگنا چل پو جو مرضی ہو جائے جس شہ کا سما میرے مولا سونے نے خود لیا ہوا نہ تو اس شہر کوئی مٹا سکتا ہے نہ اپنی تھان کو ہلا سکتا ہے

چھت ہیٹ بندہ آ جائے ہنری طوفان بارش عمارت بنا عمارت بنا آس پاس دیوار میں اتنے چھت ہے ایک آدھے واسطے دیوار کا کام ہے کہ ایک تو چھت نو قائم رکھنا دوسرا سجو کبو اگو پچھو آن والے طوفان ہوا بارش اندھیری روک کے رکھو چھت کا کام ہے کہ جی شاید اتوں آئے بارش برف باری ہے چھت کا کام ہے وہ بچا لیا یعنی بندے کی محافظت واسطے میرے سونے نے فرمایا نے مولا سونے نے اسلام کو عمارت کی طرح بنایا حدیث ہے اسلام بولتے رہے گی اسلام عمارت عمارت بھی مانند بنایا مولا سو رہے ہیں جہا بندہ یہ داخل ہو جائے گا وہ بچ جائے وہ امن جا جائے گا ہر طوفان کو ہری بارش کو وہ ہر ہر گھر گھر بچ کے اپنی جان بھی بچا جائے گا اپنا مال بھی بچا ہر شاید روٹی جائے تو سوال دو چیزوں کا ہوتا ہے سب پہلے جان بچے نال مال بچے جان دا تعلق ایمان دا تعلق روح نال روح دا تعلق جسم نہ آئے تا اسلام کے اندر اپنے جسم کی حفاظت کر دے فرض خود خوشی کرنا حرام رب سونے کی جتنی امانت ہے یہ خیالت وہ اسی واسطے جان بچے جسم بچے گا روح بچے گی روح بچے گی ایمان بچے گا فرمائی یعنی ایک ایک جسم ہے ہے جان دوسرا مال ہے جان ہے ہے سارا جسم مال ایمان ہے سونے نبی نے فرمایا مولا سونے نے اسلام نو عمارت کی مان نے بڑھائے اسلام بولتے اسلام نو عمارت بنا رہے ہیں جہاں داخل ہو جائے گا بچوں کا راستہ نہیں تو مولا سونے نے کوئی بنایا ہی فرمائی اور سونے نے واضح عرام فرما ارشاد ربانی پانی فرمایا یا پنا گاہ بھی دس دیتی نال دشمن تو بھی وڈا پیار سے بائی جہی اس کو پڑھا گاہ جن ہی نہیں اس آدمی کون تیری جان مال واسطے تین تین تین بڑا دشمن دشمن خبردار بھی کرے آ ایس کے نیڑے نہ نہ جانی جانی ہے اپنے نیڑے نہ ایک

محبت اور اس کے پیار کا آنند شریف ایک صحابی باغ بنوائے اپنے باپ پیار ہے آئے آئے نے نے نے سونے نبی نبی کے سامنے میرے میرے پوچھا ہے یار یار کپڑے کی کی اگائی چکی ہر کرتا سلام ایک بیٹھی تھی کا سوسرا تھی سی فونسلاسرے کے بچے سن میرا دل کیا میرے سونے لگے میں بچے پڑ جائے یہ بچے کپڑے کے پلانا میرے سونے میں میری پڑے بیٹھے بچے ماں بیٹھی ہے کپڑا ہٹایا کپڑا ہٹا دل بات ماں اٹھی نہیں ماں جی محبت کا رہی ہے آ رہا بریتا چاہیے بریتا روکی ہو گئی بال مگر فرمایا خالے اپنے بندے دار کوئی مت محبت بچے نہیں ماں نہیں میرے سونے محبت پڑا کے پیسہ چپا کے فربانی کھانے بھی فربانی بھی ہیں

دنیا دے مارے دنیا دے ستائے ظلم و ستم دے ستائے کدھر جا رہے مولا ختم ہے خوانے لئی میں اسلام دی عمارت بڑھائی ہے تو ہر پاس ہر پاس ہوں کوہے بند ہو جاؤ ہر پاس تھک جاؤ ہر پاس سے ہر کوئی منہ بول جائے میں رب کا دروازہ ہے میرے اسلام ہم تو بار نہیں نہیں ہوتا وہ یار بے وفائیاں روپیاں دل بندہ کسی نال وفا وفا کرے کا بدلا سفا بندہ کسی نال بڑائی کرے بڑائی کا بدلا برائی آئے خاص کر اپنے ہرو برا بال بچے خاندان دے

استاد ختم کر گیا نا گل بھی بندے نو جب کوئی سہارا نہ ملے کوئی آسرا نہ ملے کوئی آپنا نہ ملے کوئی درد بٹاؤ نہ ملے کوئی جناب والی بندے دا دل سمجھ والا کوئی دل دا دل دا Oh. تعلیم فرما جی؟ فرما گئی نے فرمایا کیا حال سنا سونے نبی نے فرمایا جلال آ کے قربان جاوا ایک عالم سی کوئی پوچھ رہی نہیں سی ایک عالم سی عمر کو کوئی جان رہی نہیں سی ایک عالم سی عثمان کا نام نہیں سی ایک جو وقت سی مولا علی سرکار جناب والی حیدر سرکار نہیں کیا کیا جانا لوگ علی دن والی جانتے سن پر سب کے جا اسلام کے کام اسلام کے کام ہوئے يا أيها الذين آمنوا اخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو کے سہارا پورا مل جائے نہیں نہیں اپنے آپ کو واسطے کی بجائے جاتے ہیں پار نال لگ جاتے ہیں خدا دیا بندیا تیری میری مثال دین دیا بندہ نال عمارت عمارت اسلام دیا بندہ شکل بڑائی بیٹھے چار زمانہ پڑھ آئے دن دیوانی کا نشانہ سلام اسلام نو نو ایک ہے ہے ہے مولوی سلطان تھی کنو گل کچی ہاں جی، دعوت پر دلیل نہیں یہ دو ہفتے کے جی چنان ہو گیا خالتے پی گو رہا چپوارا فرمائی منو ایسا ہو گیا دسو سیکھی دسو میں پھر اپنے سبب دولتے نہیں بند نو ویٹنا نہیں یا اسلام ویٹنا چاہت ہوئے نا اتنے رات نجان دنیا پہ اتے زمین نہیں کوربان کرنی پہنی اٹھنے جان دینی

اصل تو یہ گلا جی جی ہوں دس رہے ہیں پھر کہتے بات بات نہیں پوری پوری ہوتی کی ہو ہو ٹائم پورا ہوا بھی تشریف لیا بارہ مولا سواد اسلام کی طرح سستی نہ فرمایا نہ فرمایا کرو اسلام کے لیے صرف وقت نہیں سب کچھ دینا پڑتا اور یہ وقت آ گیا ہے اصل جب تک دوبارہ خود نہیں اٹھا گے سان اٹھاؤ والا کوئی نہیں اللہ کے فقیر اللہ کے ہو گئے بیٹھے بندہ کیا ہوا جائے مزے کی سویرے چار بجے آئی افساو بھی بندہ خفا ہو جائے ہاں جی یہ دنیا کا نشا بھی ایسا ہے بس توڑیے مگر ہو کے سو گئے ہیں جڑا اٹھا بنا گیا کون نرال نرال ہو رہا نام کے اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گل نہیں توجہ نہیں یہ جی فرمائی قربان جاوا شان نزول دسنا آیت اتری ہے حضرت عبداللہ بن سلام اور آپ نے دوست سنگی دوست آپ کے نال آ یہود سن یہود تو مسلمان ہوئے یہود تو مسلمان ہوئے قربان جاؤ شریعت مسلم کے چلنے والے سن ہوں وہاں کی شریعت کے اندر ہفتے کے تین ہفتے کے تین کی حرمت سی عظمت سی

وہ شریعت کی نہیں تھی بولتے نہیں جی یار اور اس شہر یہ رکھے تھا ذکر پرانی کا ہاں؟ یوم سب یوم سب جیسے ہفتے کے دن آدھے مولا سونے نہیں باہو گا وہ ہفتے کے دن والے حال نہیں دیکھا یہاں نے اتنے شکار کرنا جائز نہیں سی

بات کو سمجھنا بھائی وہ کسی شریعت ہے اللہ دے نبی حضرت موسا جی اللہ دے رسول جی حضرت موسا بھی رسول نے اپنی شریعت لے کے آئے قربان جاوا اسلام اسلام داخل ہوئے حضرت عبد بن سلام اور آپ کے نال والے سنگی ادھر اسلام داخل ہو گئے دو تر اپنی شریعت شریعت رکھی کھڑے نے وہ بھی حضرت موسا دوست شریت ر حضروسا مارلا اللہ وہ کسی کا قانون نہیں تھی کسی طریقہ نہیں سی کسی اور بنایا مانو نہیں سیاری کسی دن کا مانو نہیں سی کسی مکان کا مانو نہیں اسلام ہی نا پھر اپنی شریعت چڑھ کے وہ گئی منسوخ ہو گئے وہ تین سارے سچے سچے سن سن بھی مولا نے فرمایا محبوبہ تیری تیری نبوت نبوت فروایا محبوب موہرے اور تیری شریعت سارے ادیان ناصف سب منسوخ ہو گئے دیا بندیا گل سمجھی اسلام دے چلن والے لوگ کے حضرت موسا کی شریعت دے دو پی رکھی کھڑے ہو مولا فرماوے نا اجے تھی پورے نہیں آئے

تیری بول جان کوئی دستی ہے مجبور ہاں کوئی دعوی ہو رہے عمل وہ حضرت موسا کی شریعت کے دو پہلو رکھن مولا فرما نا ادھر پورے پورے تبھی امان ملے گی وغیرہ نہیں امان لینی ہے تو پورے پورے آؤ محفوظ ہونا چاہیے پورے پورے داخل ہو شریعت کے دو چوز رکھنے والا اسلام بھی پورا نہیں داخل ہوا جہاں کھڈو رسول کی رسالت نبوت نبوت رسالت پہرا ہیٹ مار اللہ رکھی بیٹھا توجہ نہیں جی فرمائی ہاں، ہاں، ہاں۔ وہ بھی رسول کی شریعت ادھر وہ شریعت لیکن ادھر اسلام دا سوال نے فرمایا اصا وہ عمارت نہیں بنائی جار دونوں والدر بھی جائے ادھر بھی ہوئے ساری عمارت ساری عمارت چوکیدار نے وہ بڑے دے

ہربت کرنا ہی پی جائے بارے والا کھڑا